حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ نماز یعنی نماز قصوف کے لیے جمع ہو جائیں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے سب بندی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو رکاتیں چار رکو اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھائیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھیاسٹھ